عبید اللہ نے نافے سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے لشکروں یا چھوٹے دستوں کی مہموں سے یا حج یا عمرے سے لوٹتے تو جب آپ کسی گھاٹی یا اونچی جگہ پر چڑھتے تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک و لہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں سارا اختیار اسی کا ہے حمد اسی کے لیے ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے ہم لوٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے سجدہ کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کیا اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا اسی نے تمام جماعتوں کو شکست دی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھتر